انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی جگہ بنو نجار کی ملکیت تھی اور اس میں کھجوروں کے درخت اور زمانہ جاہلیت کی قبریں تھیں اور کچھ جگہ ویران پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھ سے قیمتاً سودا کر لو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے لیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں کے بارے میں حکم دیا تو انہیں کاٹ دیا گیا اور کھیتی کے متعلق حکم دیا تو اسے اجاڑ دیا گیا اور قبروں کے بارے میں حکم دیا تو انہیں اکھاڑ دیا گیا اس سے پہلے جہاں آپ کو نماز پا لیتی آپ وہاں ادا کر لیتے حتیٰ کہ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے حدیث نمبر تیرہ سو اٹھتر مسند احمد